السلام علیکم students I hope you are all ready for our lecture today as you know today we are on our twenty ninth lecture believe it or not and this lecture is basically going to focus on the impact of different chronic conditions you recall in our last lecture you know we are talked about the different kind of processes that entail in dealing with chronic conditions اور اس ریفرنس سے ہم نے بات استما کی خاص طور پہ کی تھی اور پھر we had looked at what were the trigger جس سے استما جو ہے یو نو انیشیٹ ہوتا ہے one can have a asthmatic attack then we had also look to various medicinal ways of dealing with that condition آج ہم جس کنڈیشن کی سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے ایپیلیپسی ایپیلیپسی جس کو ہم اپنی زبان میں مرگی کہتے ہیں ایپیلیپسی جو ہے it's a condition marked by recurrent sudden seizures that result from electrical disturbance of the cerebral cortex تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے یو نو جو کہ از نیورولوجیکل ان نیچر اور ایپیلیپٹک اٹیکس جو ہوتے ہیں یا ایپیلیپسی جو ہے it takes varied you know forms اس کے کئی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں بٹ بیسکلی میں بات دو مین ٹائپس کی آج آپ سے کروں گا اس میں جو پہلی ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرینڈ میل اس کو ایک اور نام بھی ٹیکنیکلی یو نو دیا جاتا ہے وچ از ٹونک کلونک تو بیسکلی گرینڈ میل جو ہے it is you know the most severe form of epilepsy آپ سے ملے یو نو سب سے جو زیادہ سویئر فارم ہے ایپیلیپسی کی اس کو گرینڈ میل کہتے ہیں اس اس کی اس ایپٹک سیجر کی یو نو دو کہہ لیجئے کہ دو فارمز یا دو لیول ہوتے ہیں پہلا جو لیول ہے اس کو ہم ٹونک لیول کہتے ہیں ٹونک لیول میں جو چیز خاص طور پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے that a person invariably loses consciousness in other words one goes into a kind of you know بے ہوشی کی کنڈیشن یو نو بہت زیادہ دیر لاسٹ نہیں یہ کرتی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے but one does lose consciousness اور اس میں آپ نے اگر کسی کو اپلیپٹک فٹ پڑتے دیکھا ہو اور اگر وہاں آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جو شخص تھا وہ بے ہوش ہو گیا اور باڈی ریجڈ ہو گئی تو وہ آپ سمجھ لیں کہ گرینڈ میل اپلیپٹک سیجر تھا اور اس کے جو دوسری جو فیز اس کی ہوتی ہے which is a clonic phase clonic phase invariably دو سے یو نو تین منٹس تک لاسٹ کرتی ہے اور اس میں جو خاص چیزیں جو دو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مسلس کی اسپیزم یو نو جھٹکے سے لگتے ہیں مسلس کے اور دوسری یو نو اس میں کئی دفعہ مسلس کی ٹوچنگ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ انویریبلی دو تین منٹ کے بعد the person sort of comes out of it اور as the person comes out of it تو وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پیشنٹ کے لیے یا اس انڈیویجل کے لیے یہ جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ سویا ہوا تھا اور وہ سوتے ہوئے اٹھ گیا دی ادر ٹائپ جو ہے اس کو ہم پٹیٹ میل کہتے ہیں یا ایپس ٹائپ کہتے ہیں یہ جو ہے اس میں in like the first type اس میں completely one does not go you know as consciousness لیکن one does sort of go into you know kind of اب ایک وہ آپ کو جس کو ہم بلینک گیز کہتے ہیں بلینک گیز سے میری مراد یہ ہے کہ اکثر اگر آپ اس طرح کا پیشنٹ کبھی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن وہ he is looking through things you know like you know اس کی اس کی جو گیز ہے بالکل خالی سی یو نو جس میں اسپیسڈ آؤٹ آدمی نہیں ہوتا اس طرح کی اس کی گیز ہو جاتی ہے اور یہ کچھ سیکنڈز کے لیے یو نو ایسے رہتی ہے اور پھر انویریبلی اس کو فیشل ٹویچنگ بھی اس اس پروسیس میں ہوتی ہے اور یو نو جب یہ ایپیسوڈ جو ہے پٹیٹ میل کا جب یہ ختم ہوتا ہے تو the person start resume whatever the the person person was doing you know sometimes even is not aware of the fact that اس کو ایک یو نو پٹیٹ میل سیجر ہوا ہے اور وہ was he was sort of you know spaced out and he was off for a few second اور پھر اس کے بعد وہ واپس سارٹ آف اس میں آ گیا یہ جو پٹیٹ میل ٹائپ جو سیزز ہوتے ہیں ایپیلیپٹک فٹس جو ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ یو نو بچوں کو ہوتے ہیں اور یہ ایڈلٹ لائف میں they sort of disappear یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بیسکلی بچوں کے اراؤنڈ اس طرح کی سیجز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اب آپ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ایپیلیپسی ہے اس کی پریولنس ریٹ کیا ہے آئی مین یہ how common is it I mean how many people go through it تو ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ رفلی one percent of people are afflicted with this condition I mean worldwide کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پرسینٹ جو پاپولیشن ہے اس کو ایپلیپٹک سیزز سے وہ سفر کرتی ہے I mean one percent is a very large number America میں کہا جاتا ہے کہ there about two million cases of epilepsy in the U S I mean دو ملین جو ہے یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ پروبیبلی ہاف آف دم جو ہے you know they are undiagnosed and untreated جب ایک چیز ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تو آبویسلی اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتی اور اگین امیرکن اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً hundred thousand patients of epilepsy جو ہے they are diagnosed each year تو hundred thousand you know new patients are diagnosed each year تو یہ جو کنڈیشن ہے اپلپسی کی یو نو یہ کسی بھی ایج میں ویسے تو ڈیولپ ہو سکتی ہے لیکن most of the of these جو آنسیٹس ہیں یا یہ ایپیسوڈ جو ہیں یہ بیس سال کی عمر سے پہلے شروع ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بیس سال کی عمر سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو جو فریکوینسی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اب جو سوال ایک اور اٹھتا ہے اور آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ بھائی after all what is the reason for it what is a cause for epilepsy ہمیں کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے ون سفرز فرام ایپیلیپسی اس کے یو نو کو اسپیسیفک کاز جو ہے وہ ابھی تک اتنے زیادہ پتہ نہیں چلے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک وجہ جو اس کی ہے وہ نیورولوجیکل ڈیفیکٹ کی ہوتی ہے کہ there are certain neurological reasons you know for one having an epileptic disorder اور موسٹلی جو ریزنز ہیں اس کے وہ آر ان نون البتہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو زین میں آپ کو بھی رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ there are certain risk factors that have been associated and identified اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو رسک فیکٹرز ہیں یہ invariably you know is a common denominator and اگر یہ رسک فیکٹر ایک شخص میں ہوں گے تو he'll be you know more vulnerable and more predisposed to having epileptic سیجس تو وہ رسک فیکٹر میں یو نو سب سے جو اسٹرانگیسٹ رسک فیکٹر ہے وہ فیملی ہسٹری ہے فیملی ہسٹری سے میری مراد ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں آپ کی مدر کی سائڈ پہ یا آپ کی فادر کی سائڈ پہ ایپیلیپسی کی اگر ہسٹری ہے if somebody suffer from epilepsy آپ کے ماموں آپ کے تایا آپ کے چچا آپ کی خالہ یو نو یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس تو پھر you know there is then you are high risk case for رسکرلپسی اسی طرح ایک اور چیز جو اس سے کم تھوڑی رسکی ہے لیکن ڈیفینیٹلی ہے وہ اگر کوئی severe head injury if you suffer from a severe head injury تو that can also be a cause for epilepsy اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ infection of the central nervous system جو ہے وہ بھی کاز بنتی ہیں فار ایپلیپسی اینڈ لاسٹلی اگر آپ کو اسٹروک ہو جائے اور اگر if you suffer from a stroke then sometimes in adult life یہ اسٹروک جو ہے people who suffer from strokes they also can have epileptic episode and activity اب میں بات کرنی چاہوں گا میڈیکل ریجیمنٹس کی you know that are use for epilepsy اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ ایپیلیپسی میں جو ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے in other word the most desired intervention جو ہے the way of dealing with it جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں ایپیلیپٹک پیشنٹس کے ساتھ اور ان کا ایک خاص لیول جو ہے بلڈ سیرم میں ایک خاص کنسنٹریشن جو ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے یہ دوائیاں جو ہیں اینٹی ایپیلیپٹکس ان کو ہر روز دینا ضروری ہوتا ہے اور ایک خاص فکس ٹائم پہ دینا ضروری ہوتا ہے only then can that serum concentration and level بھی maintained which is desirable you know to stop the person from experience epileptic episodes لیکن ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ کئی دفعہ جس طرح دوائیوں کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اسی طرح اینٹی اپیلیپٹکس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں فار انسٹنس کئی لڑکیوں میں اور خواتین میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کی جو فیشل ہیئر گروتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز آف دیز میڈیکیشنس اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر high doses of the medicine لے لی جائے تو وہ کئی دفعہ نوزیے کی جو کنڈیشن ہے یا ڈیزینس کی جو فیلنگ ہے وہ پیشنٹس میں کاز کرتی ہے اس کے علاوہ یو نو اندر نیو ٹریٹمنٹ جو انوالو کرتا ہے امپلانٹنگ آف اے ڈیوائس اور یہ جو ڈیوائس ہے that provide you know stimulation to the vagal nerve یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جو کہ کئی سچویشن میں جو ہے یوز کیا جاتا ہے اور ایسے سچویشن یا ایسے مریضوں کے لیے ایسے پیشنٹس کے لیے جہاں پہ یو نو کوئی نیورولوجیکل ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایپیلیپٹک سیریز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہو اور وہ دوائیوں سے بھی اگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو پھر کئی دفعہ وہاں پہ یو نو سرجیکل ٹریٹمنٹ جو ان کا ہے دیٹ از کیریڈ آؤٹ اسی طرح نیورو سائیکولوجسٹ جو ہے carry out neurological assessment psychoneurological assessment of these patients in order to pinpoint کہ exactly you know what part of the of the brain جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہے اینڈ ہاؤ ٹو مینیمائز جو ان کی کوگنیٹو اور موٹر امپیئرمنٹس ہیں ایپیلیپسی کی وجہ سے جو ہو رہی ہوتی ہیں how to minimise the impact of those impairments یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جسٹ نیورو سائیکالوجیسٹ جو ہیں they try to carry out دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ سرجری کے بعد about eighty percent of the patient جو ہے وہ اگلے کچھ سالوں میں بالکل you know epileptic seizure activity free ہو جاتے ہیں ان ادر ورڈس ان کو کوئی مزید ایپیسوڈ ایپلیپسی کا نہیں ہوتا لیکن انڈر گوئنگ سرجری جو ہے اس کی اپنی ایک eh, آپ کو پتا ہے بات ہوتی ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک سیریزر فری وہ نہیں ہوتے تو اس وقت تک ایک کئی دفعہ کچھ تھوڑی سی مایوسی کا ایلیمنٹ بھی سیٹ ان ہو جاتا ہے اور انہیں کچھ سائیکو سوشل ڈیفیکلٹیز جو ہے آنی شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کہ فار انسٹنس کئی پیشنٹس میں یو نو ایک ہائٹن لیول آف انگزائٹی پیدا ہو جاتا ہے اراؤنڈ دی اون کنڈیشن اور کئی لوگ دیکھنے میں آیا ہے they move towards depression as well and they go they experience depression also now would like to talk about psychosocial فیکٹرپسی as you know epileptic individual جو ہیںپٹک اٹیک فار انسٹنس یا ایک فیٹ کی کنڈیشن میں جب وہ ہوتے دورے کی کنڈیشن میں جب وہ ہوتے تو they tend to lose control جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کئی دفعہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں for a few you know second اور منٹس کئی دفعہ وہ totally they go into kind of you know spacey state کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے تو یہ یہ, یہ جو ایکسپیرئنس ہے اس کی وجہ سے یو نو سم ٹائمس لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے اسٹرینجلی یہ ایکٹ کر رہے ہیں یہ بہیو کر رہے ہیں یو نو ذرا ایک آڈ سا ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور خاص طور پہ اگر کسی کو کوئی بے ہوش ہو جائے گر کے ڈیورنگ دی ایپلیپٹیک ایپیسوڈ اور اس کے منہ سے جھاگے نکلنی شروع ہو جائے اور اس کو جرکس پڑنی شروع ہو جائے اس پیزم میں چلا جائے تو you know it's not a very comfortable you know it's not even a very comfortable kind of a you know place to be for the patient and neither it's very comfortable for people to look at it تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے یہ over the years it has you know اس کا اس کے اراؤنڈ ایک اسٹگما سا بلٹ ہو گیا ہے اس بین اسٹگمٹائز اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹگمٹائزڈ ہونے کی وجہ سے یو نو اگر کسی فیملی میں epileptic you know somebody suffering from epilepsy تو انویریبلی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ you know that person is suffering from epilepsy because of that stigma کہ جی لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے you know people would try to avoid that person اس طرح کی بے شمار مس جو ہے you know they float around in our society اور اسی وجہ سے فار انسٹنس میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یو نو بچے کئی ایسے آتے ہیں کہ جن کو یو نو کئی کئی سالوں سے اسکول نہیں بھیجا جا رہا because the family does not want anybody to know that the child is suffering from epilepsy اور یہ کتنی آپ just imagine if a child is you know taken out of a school system because of epilepsy and not you know because parents want to hide it keep it as a very big secret تو یو نو اس سے بچے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ایکچولی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو اگر انسان ایکسپٹ کر لے قبول کر لے اور پھر اس کے بارے میں کچھ ایکٹیولی یو نو انٹروینشنس لے اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کرے تو is a much better place to be ویسے ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہی ہے کہ کہ جس طرح اور کے اراؤنڈ بڑے عجیب و غریب سے یو نو مس ایگزٹ کرتی تھی اسی طرح ایپیلیپٹک کنڈیشن کے بارے میں بھی یہ اکثر یو نو آج سے دو سدی پہلے یہ کہا جاتا تھا ہمارے ملک میں پرابیبلی آج سے پچاس سال پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ you know the person is ازس by the devil I not be surprised اگر ابھی بھی کچھ ہمارے ایسے علاقے ہو جہاں پہ جب کسی کو اپلیپٹک فٹ پڑتا ہے تو اس کی جو انٹرپریٹیشن دیکھنے والے یا لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہو کہ بھائی this person now is under spell and is possessed by the devil اور سم تھنگ یو نو سم اور فارچونیٹلی یہ یہ جو ایک اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور اس طرح کا جو رجحان ہے وہ اب یو you نو know, بڑے شہروں میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں وہ بدل رہا ہے اور کافی حد تک بدل چکا ہے اب اپلیپسی کو ایک ایسا اسٹگمے کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا جس کی وجہ سے یو نو لوگوں کو اوائڈ کیا جائے ان سے ڈیل کرنا بالکل ہی اوائڈ کیا جائے یا یا ایسے انڈیویجلس کے ساتھ جن کو اپلیپسی کی شکایت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی خوف آنا شروع ہو جائے یا ان کو ان سے کوئی ایورجنسی ہو جائے اور جب لوگوں کو اپلیپٹک سیجر یا کوئی فٹ پڑتا ہے تو پھر یو نو اس اس پرابلم کی طرف ایک پازیٹیو انداز سے یو نو اب لوگوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ایک مثبت طریقے سے اب اس کو یو نو اس بیماری کو دیکھا جانا شروع eh، ہو چکا ہے which is very very fortunate because you know as long as ہم کسی چیز کو ہاشش کرتے ہیں یا ہم اس کو یو نو ایز اے اگلی کنڈیشن محسوس کرتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مے بی اس میں کوئی خاندان کی کی کسی لاپرواہی کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے یا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یو you نو know, کوئی عذاب آیا ہے اس طرح کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انویریبلی جو ہے وہ no they are not good for نیز our patient nor for the family اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ادر دین دیز ریئیکشن جو اٹیکس کی وجہ سے لوگوں پہ پیدا ہوتے ادر پرابلم جو جو ہے وہ they tend to face as a result of the illness ان میں یو نو کچھ لانگ ٹرم چیزیں ہیں کچھ شارٹ ٹرم ہیں فار انسٹنس اگر اسٹرانگ سیجرز کی اپلیپٹک فٹس کی اگر ہسٹری ہے اور ایک ایک شخص جو ہے ٹینس ٹو لوز کانشیسنیس تو یہ کئی دفعہ you know it is associated with impairment جو انسان کی کوگنیٹو فنکشننگ میں یا موٹر امپیئرمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے اور and as a result of that اس کا جو سب سے بڑا جو امپیکٹ پیشنٹ کی لائف پہ ہوتا ہے وہ ان ٹرمز آف کریئر ہوتا ہے in in terms terms of of work ہوتا ہوتا ہے ہے جاب ایسے لوگوں کو پھر کئی دفعہ ایسے جابس نہیں ملتے جو ہائی اسٹریس جابس ہوتے ہیں ان لوگوں کو کوئی ایسے جابس نہیں ملتے جہاں پہ ہائٹس آر انوالوڈ یا ایسے جابس نہیں ملتے یو know, جہاں پہ کہ فار انسٹنس بڑی سوفسٹیکیٹڈ مشینری از انوالوڈ کیونکہ وہاں پہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اگر خدا نخواستہ ڈیورنگ ورک کوئی epileptic seizure if a person has تو پھر کہیں اس کی وجہ سے کوئی ایسا کانسیکوینس نہ ہو جائے جس کا بہت زیادہ نقصان ہو ایپیلیپسی جو ہے وہ it seems to be related to psycho social factors also اور سائیکو سوشل پروسیسز دو طریقوں سے پہلا جو طریقہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو اموشنل اراؤزل ہے let if a person is too excited یا if a a person is going through lot of anxiety for some reason تو اس سے جو اس کی ولریبلٹی ہے to have a epileptic seizure جو ہے to have a epileptic attack جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اپلیپٹک ایپیسوڈ جو ہے وہ انویریبلی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں تو ایک تو یہ بڑی important psycho social you know element ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایپلیپٹک کی فیملی کی ایڈجسٹمنٹ اپنے اس شخص کے ساتھ سفر فرام میں اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کی کوالٹی پور ہو یو نو اگر وہاں پہ اس کی اس کنڈیشن کو پوری طرح سے سمجھا نہ جا رہا ہو اور خاص طور پہ جب اس کو you know frequency of attack یا جب اٹیک میں وہ جاتا ہے تو اس سے بھی probability of such a person having fit جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں that tend to play a very important part اسی طرح اگر emotional difficulties for instance if somebody is experience emotional no such as جس طرح انگزائٹی اور ڈپریشن میں invariably we we suffer from our quality of life no suffer کرتی ہے اور اس سے بھی کسی حد تک جو ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ افیکٹ ہو جاتی ہے وہ اس انداز سے افیکٹ ہو جاتی ہے کہ ریہیبلیٹیو پروسیس جو ہے جس کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پیشنٹ کو over a long period of time اس کی وہ جو کمٹمنٹ کی کوالٹی ہے وہ پور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی دوائی فار انسٹنس جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ نہیں لیتا یا وہ ریہیبلیٹیشن پروسیس میں یا وہ ریہیبلیٹیو پروگرام میں ریگولرلی جو اپنی میٹنگز ہیں اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو مینٹین نہیں کر پاتا تو یہ جو اس قسم کی جو ایڈجسٹمنٹ پرابلمس جو ایپلیپٹکس جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور فیس کرتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی مینیمائز کیا جا سکتا ہے یو you نو know, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے has a very very important role to play کہ once when the diagnosis is made then the health psychologist you know has a very important role to play کہ he can guide he can educate the family he can guide the family you know تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے which is supportive for the patient کیونکہ سپورٹو ماحول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس وہ پیشنٹس کے لیے سپورٹ گروپس جو ہے رن کر سکتا ہے یا سجیسٹ کر سکتا ہے ایسے سپورٹ گروپس جو اس طرح کے پیشنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتے so this is aware look at کہ what should one do one sees some invariably you know people tend to very negatively you know uh grand mal seizure اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں لیکن ایک سب سے بڑی جو ریزن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ one one does not understand کہ how to deal with sort of a situation تو not knowing not understanding how to deal this sort جو ہے وہ اس سے پوری کی پوری ہماری perception and how we respond and react وہ سارا کچھ ڈٹرمن کرتی ہے ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ this not very much that one can really do terms of helping a person when one is going through epileptic fit so therefore you know ایک جو بہت امپورٹینٹ چیز ہے وہ ہے to maintain some sort of a calmness کہ تسلی سے آرام سے یو نو چیز سے ڈیل کریں do not get into a panic attack you know do not get too upset because that's not going to help the patient اور ایک چیز البتہ جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ how can you know injury to the patient be avoided کیونکہ اس طرح کے اٹیک میں as I mention earlier that and one goes unconscious one can fall and hurt oneself you know جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کی گرینڈ میل کی ٹونک اور کلونک فیزز ہیں اس میں you know that can happen تو اس چیز کے اراؤنڈ یو نو اگر احتیاط کر لی جائے کہ کم از کم جو پیشنٹ ہے اس اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے یو نو تو that is is I think would be a major contribution اس جنکشن پہ میں آپ کو کچھ وہ چیزیں بھی بتانی چاہوں گا کہ کہ وہ ایسے کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ یو نو اس طرح کی سچویشن اگر آپ کو فیس کرنی پڑ جائے where somebody around you is having a epileptic fit تو آپ کیا کر سکتے ہیں they are six actions you know that are normally recommended ان میں جو پہلا ایکشن ہے وہ ہے کہ پروینٹ انجری فرام فالز اور فلیلنگ اس سے مراد ہے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ invariably a uh person can fall especially if one is having you know the grand mal type of a fit اور فلیلنگ سے مراد ہے کہ وہ ایک فیلنگ آف لوزنگ کنٹرول ایک امبیلنس کی فیلنگ کہ یو نو جیسا آدمی کو چکر آ رہا ہوتا ہے تو امبیلنس کی فیلنگ نہیں ہوتی اس طرح کی اگر کنڈیشن ہو پیشنٹ کی تو then what one can do is provide some kind of a cushion cushion سے مراد ہے کہ زین میں آپ یہ رکھیں کہ اگر کوئی گرنے والا ہو رہا ہے یا کوئی تو آپ کوئی ایسی بیچ میں کوئی چیز جو کہ ایک بفر کا کام دے دے ایک پروٹیکٹر کا کام دے دے آپ وہ یوز کر سکتے آپ اپنا کوٹ اتار کے یو نو آگے کر سکتے ہیں آپ کو تکیا اٹھا کے کر سکتے ہیں depending on where the person is تاکہ the patient does not fall and bang his head on the ground دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ do not put anything in the person's mouth یہ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک فٹ میں ایک اٹیک کی شکل میں کوئی گرا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے تو لوگوں کی ٹینڈنسی ہے کہ جی اس کے منہ میں کوئی چمچا دے دو یا اس کے منہ میں کوئی رومال دے دو یا کوئی اور دے دو کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اپنی زبان نہ کاٹ لے یا یہ کوئی اپنے آپ کو یوں نقصان نہ پہنچا لے تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے منہ میں کوئی چمچا ڈالنا یا کوئی بھی آبجیکٹ منہ میں ڈالنا جب خاص طور پہ فٹ پڑ رہا ہو کسی کو is very very dangerous therefore this should never be done یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی چیز کبھی بھی نہ کریں تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ loosen tight clothing around the neck اس سے مراد سمپل سی ہے کہ اگر پیشنٹ نے کوئی ٹائٹ سی چیز پہنی ہوئی ہے لیٹ سے کوٹ بڑا ٹائٹ سا ہے یو you نو know, یا میری طرح کوئی ٹائر لگائی ہوئی ہے تو فوری طور پہ اس کی ٹائی جو ہے اس کی ناٹ کو ڈھیلا کرے اس کا اوپر کا بٹن جو ہے شرٹ کا اس کو کھول دے چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ do not restrain the person اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ کہ زبردستی ایک قسم کی کشتی جو ہے کئی دفعہ ہم کشتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کہ ہم ریسٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس پروسیس میں کہ کہیں یو نو گر نہ جائے ایسا شخص یا کہیں اس کو کچھ اور نہ ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ بجائے اس سے کشتی کرنے کے آپ اس کے ارد گرد میں اگر کوئی ایسے آبجیکٹس دیکھتے ہیں جس طرح یہ میز یہاں پڑی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی میز پہ وہ سے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے تو آپ فٹافٹ اس آبجیکٹ کو وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں تو اس سے ان دیٹ وے یو نو آپ directly you will not be involved in getting into جہاں پہ you have start to virtually restrain the patient اسی طرح پانچواں جو سجیشن ہے وہ ہے کہ if the person does not come out of the attack in about five minutes call an ambulance یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ انویریبلی یہ جو اٹیکس ہیں یہ دو سے تین منٹ تک لاسٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو شخص آپ کے یو نو سراؤنڈنگ میں یا آپ کے قریب ہے اس کا جو اٹیک ہے وہ پچھلے یو نو پانچ منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم ہو گیا ہے تو then it's always good to right away you know call an ambulance تاکہ اس کو رائٹ اوے ہاسپٹل لے جایا جائے اور وہاں پہ اس کو وہ فرسٹ ایڈ مل جائے وہ کرائسز انٹروینشن جس کی اس کو ضرورت ہے وہ رائٹ اوے اس کو مل جائے اسی طرح چھٹا جو پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کہ after the person wakes up you know جب اس قسم کے ایپیسوڈ میں سے گزرتا ہے اور شروع میں وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش بھی ہوتا ہے تو جب اس میں سے وہ نکل آتا ہے تو اس سے پھر اس پوچھا جائے کہ بھائی کہ بتاؤ واٹ ڈیڈ یو ایکسپیرئنس اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک قسم کا اس کو ٹائم مل جاتا ہے ٹو ری وہ واپس ایک قسم کا پرزینٹ میں حال میں آ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے کہ وہ واپس اپنے آپ کو پوری طرح سے اورینٹیٹ کر لے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسکلی یو نو ایک ہمیں جنرلی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ بیسکلی کامن آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ یہ بیسکلی کامن سینس کی باتیں ہیں ان میں کوئی اتنا زیادہ کوئی ٹیکنیکل سلسلہ نہیں ہے اور ہم اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو ہم even as you know if you are witnessing thing to you know happening تو ہم وہاں پہ ایک مثبت رول جو ہے ایک مثبت کردار جو ہے وہ ہم پلے کر سکتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک بہت امپورٹنٹ ایریا کی جس کو ہم کہتے ہیں nervous system injuries nervous system injury سے میری مراد ہے وہ انجریز جو ہمارے برین کو یا خاص طور پہ اسپائنل کارڈ جس میں انوالوڈ ہو I mean there thousand of people ہو each year suffer from nervous system injury اور یہ جو انجری ہوتی ہے اس کا ایک بہت گہرا ایک امپیکٹ جو ہے وہ وکٹم کی لائف پہ پڑتا ہے کیونکہ the person is then debilitated to some degree you know for the rest of the life neuro psychologist جو ہے اور ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے they play a very important role and they have a very important role to play خاص طور پہ انسنگ دیز پیشنٹس ان کی امپیئرمنٹ کا جو لیول ہے اور then helping them in the rehabilitative programme how to adapt and adjust to the change that is come in life یہ ایک بڑا امپورٹینٹ رول ہے سائیکالوجسٹ کا ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا خاص طور پہ اور نیورو نیوروسائکلوجسٹ کا کہ once a person has suffered you know nervous you know اس طرح کی اسپائنل کارڈ انجری اس کے بعد کا جو مینی مینی ایئرز جو اس کے بقایا ہے اس میں how to help the person سب سے پہلے اس کی اسسمنٹ اور اس کے بعد پھر اس کی مینجمنٹ پہ ہیلپ کرتے ہیں لیکچر کے اس سیکشن میں ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے اسپائنل کارڈ انجری کے حوالے سے prior to the nineteen forties you know یہ جو میڈیکل پریکٹیشنرز تھے ان کو اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا اور that was one reason why world war one کے بعد eighty percent of the people the soldiers who suffer from you know spinal cord injury they died within two weeks اس کی وجہ یہی تھی کہ you know the medical profession did not know how to manage how to handle these patients and the people who would suffer diagnosed having spinal cord injuries ان کا جو پروگنوسس تھا یو نو وہ دیٹ واز ویری ویری اور اور ان کا جو فیوچر ہیلتھ کے بارے میں یو you نو know, کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی کوئی پلاننگ نہیں اس زمانے میں کی جاتی تھی you know because of the people had it was just thought کہ یو نو کیونکہ they have a very short life span to live therefore why worry about them تو لیکن فارچونیٹلی سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں انگلینڈ میں خاص طور پہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اس طرح کے اسپیشل یونٹس ہاسپٹل میں بنائے اینڈ دیز یونٹس جو تھے they particularly focus on dealing with spinal cord injury that the soldiers British soldiers the soldiers تو یہ جو اسپیشل یونٹس تھے they sort of became source of motivation you know for other developed countries around the world اور پھر ان ایسے ماڈیولز جو تھے اور ملکوں نے بھی ڈیولپ کیے جس سے کہ اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹس کو ہیلپ کی جائے یا ان کو ڈیل کیا جا سکے now let's look at the cause the purse and physical effects of spinal cord injuries یہ جو اسپائنل کارڈ انجریز ہیں یہ جو ٹرم ہے it refers to neurological damage جو اسپائن میں we suffer and the result of that is that you know that the motor control جو ہمارا ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری ابلٹی جو ٹو سنسیٹ جو افیکٹ ہو جاتی ہے اینڈ ریفلیکس جو ہے associated with those body parts وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں ڈیمیج میں بھی caused by a disease for instance اور by an injury that compresses tears and cord تو یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے وین دا یہ جو جو ہماری کارڈ ہے اسپائنل کارڈ جو ہے when it is badly torn اور سیورڈ تو اس کنڈیشن میں the damage that we go through can be permanent and وہ پرمنٹ اس لیے because there is very little of nerve tissue which can regenerate itself جب نرو ٹیشو ری جنریٹ نہ کر سکے اپنے آپ کو پھر جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پرمنٹ ہوتا ہے but if the cord is just compressed یا has just been been you know slight abrasion of it تو پھر جب وہ پریشر کم ہوتا ہے اور جوں جوں ایسا ایسا ہیلنگ اکر ہوتی ہے تو پھر جو فنکشننگ ہے وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے the degree to which one is one functioning is impaired has directly to do with the location of the damage جو لوکیشن ہے that plays a very important part اور اس کے ساتھ ساتھ the intensity of the damage جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے so location and the amount of damage جو ہے ڈیٹرمن کہ کس حد تک امپیئرمنٹ جو ہے وہ ہوگی for instance the cord has been severely you know damage اگر کمپلیٹلی سیور ہو جائے خاص طور پہ یہ اگر اوپر کی سائڈ پہ ہو جائے نیک ریجن کی سائڈ پہ ہو جائے تو دین دیٹ ریزلٹ ان کوڈری پلیجیا کوڈری پلیجیا جو ہے اس میں ہمارے اوپر کی باڈی کی موومنٹ اور نیچے کی باڈی کی موومنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک فیمس ایکٹر کرسٹفر ریوز تھا جو سپر مین کی آپ نے موویز دیکھی ہوں گی جو سپر مین بنتا تھا you know had a fall while riding a horse تو اس فال کی وجہ سے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے you know he had a very severe accident اور جس کی وجہ سے ہی کوڈریپلیجک اور پھر اس کی باقی کی جو زندگی تھی وہ ویل چیئر پہ گزری تو اگر lower portion of the spinal cord جو ہے اگر اس کو چوٹ لگے یو you نو know, اگر اس کا کوئی پورشن سیور ہو جائے تو دین دیٹ ریزلٹ پیراپلیجیا پیراپلیجیا میں انویریبلی جو lower part of the body ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اپر ہمارے جو آرمز ہیں شولڈرز ہیں یہ موومنٹ جو ہے وہ ہماری رہتی ہے تو millions of people around the world جو ہے they they they suffer from such spinal cord injuries America میں ایک اندازے کے مطابق you know more than two hundred and fifty thousand people suffer from you know spinal cord injury اور ان میں سے آٹھ ہزار جو کیسز ہیں وہ ہر سال نئے ایڈ ہوتے ہیں اور مائنڈ یو یہ جو کیسز جو ایڈ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً آدھے جو کیسز ہیں ان کی یو نو ان کی جو انجری ہے وہ وہ نیک ریجن میں ان کی انجری آتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر upper part of the spinal cord میں انجری آ جائے نیک ریجن میں انجری آ جائے تو دیٹ کاز کوڈریپلیجیا تو کوڈریپلیجیا کا مطلب ہے کہ پرسن از ٹوٹلی جو ہے وہ اس کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ آرمس کام کرتے ہیں نہ lower part of the body کام کرتا ہے گریٹ میجورٹی جو people who suffer from spinal cord injuries they are males اور زیادہ تر کی جو عمر ہے وہ according to the statistical surveys that have been carried out وہ یہی بتاتے ہیں کہ most of these males they are between the age of ten and thirty years you know at the time that they had a injury اور سب سے کامن جو کاز اس انجری کا ہے وہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ وہ آٹو موبائل ایکسیڈینٹس ہیں یو نو یا موٹر سائیکل ایکسیڈینٹس ہیں یہ سب سے زیادہ کامن کاز ہے کئی دفعہ یو نو کاز جو ہے وہ کوئی اسپورٹنگ ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسا کرسٹوفر ریوز کے کیس میں he fell from you know during riding a horse تو کئی دفعہ اس طرح کے ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں کئی دفعہ چوٹیں بھی جو ہے یو نو وہ بھی اسپائنل کارڈ انجری کاز کرتی ہیں فار انسٹنس جیسا گن شارٹ وونڈز ہیں یا جیسا یو نو اسٹیبنگ انسیڈینس ہیں ان سے بھی اسپائنل کارڈ انجری جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ ان انجریز کی وجہ سے جو افیکٹ ہے یو نو اوور ٹائم جو ہے وہ ایک قسم کا وہ جو پروسیس ہے وہ دو اسٹیجز میں پروگرس کرتا ہے جن کا میں اب ذکر کروں گا سب سے پہلے ذکر میں کرنا چاہوں گا شارٹ ٹرم افیکٹس کی دا امیڈیٹ فیزیولوجیکل ریئیکشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل شاک تو اسپائنل شاک جو ہے وہ انویریبلی کچھ دنوں سے تین مہینے تک جو ہے وہ لاسٹ کر سکتا ہے اور اس پروسیس میں جو باڈی ہے اس کا اس کی وجہ سے اسپائنل شاک میں جانے کی وجہ سے یو you نو know, وہ اپنے بلڈ پریشر کو ٹیمپریچر کو ریسپریشن کو اور بلیڈر اینڈ باؤل فنکشنس کو کئی دفعہ کنٹرول نہیں کر پاتی یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں رائٹ اوے میڈیکل ہیلپ جو ہے وہ لینی ضروری ہو جاتی ہے دوسرا جو جو ایلیمنٹ ہے جو افیکٹ ہے اس کو ہم لانگ ٹرم افیکٹ کہتے ہیں یہ جو افیکٹ ہے یہ تقریباً جو ہے چھ مہینوں تک لاسٹ کرتا ہے پہلا والا جو شارٹ افیکٹ تھا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ دنوں سے تین مہینے تک تھا اور یہ چھ مہینوں تک لاسٹ کر سکتا ہے تو اس میں جو کارڈ ہے you know if it is not severed تو پھر اس میں ریکوری پاسبل ہوتی ہے لیکن اگر کارڈ سیور ہو جائے تو پھر اس میں کمپلیٹ ریکوری پاسبل نہیں ہے اور ٹپکلی پوری طرح سے پیرالائز ہو جاتا ہے انسان and is unable to breathe اور پھر اس اسٹیٹ میں اس کو ریسپریٹر کی جو ہے ضرورت رہتی ہے ٹپکلی یہ جو انیشل کیئر جو ہے ان پیشنٹس کی وہ فوکس کرتی ہے میڈیکل نیڈس پہ ود لٹل اور no attention virtually to psychological reactions تو سائیکولوجیکل ریئیکشن جو ہے وہ اس میں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اور ان پہ اتنی زیادہ جو توجہ ہے وہ نہیں دی جاتی لیکن once the condition has been achieved اور and a person stabilise to some extent پھر جو پروسیس ریہیبلیٹیشن کا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور ایک میجر جو گول سائیکولوجسٹ کا اس جنکچر پہ ہے وہ بیسکلی ہیلپ کرنا ہے ان پیشنٹس کو کہ وہ اپنے اس نئی کنڈیشن کے ساتھ ایک قسم کا سمجھوتا کر سکیں اور ایڈجسٹ کر سکیں ٹو دا ڈیمانڈس جو ان کی اب یہ نئی کنڈیشن جو ہے وہ ان کے لیے کریٹ کرتی ہے اور جو ان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ان کو بھی ایکسپٹ کر سکیں now I would like to talk about physical rehabilitation یہ جو پروسیس ہے فزیکل ریہیبلیٹیشن کا it is basically geared to achieve two goals پہلا گول ہے کہ انسان جو ہے وہ ری گین کر سکے as much physical function as the neurological damage will allow کیونکہ اس میں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا جو اب پوٹینشیل جو بقایا رہ گیا ہے وہ کتنا ہے تو کم از کم جو جو پوٹینشیل بقایا ہے that needs to be tapped تاکہ کم از کم وہ سارا اچیو ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جس حد تک بھی وہ انڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں اپنی فنکشننگ میں وہ فنکشن میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے that is very very essential تو اس میں the family and the patient support system and the professional very important role to play because انہیں ٹرین کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو کہ وہ اپنے بلیڈر اور باؤل کنٹرول کو دوبارہ سے اچیو کر سکے you know he is able to have that control back اور اسی طرح وہ لمز وہ جو کہ پیرالائزڈ ہیں آہستہ آہستہ ان میں دوبارہ سے with the help of physical therapy دوبارہ سے موومینٹ جو ہے وہ آئے اور وہ پاسبل ہو اس میں البتہ ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ ہائیجینک بلڈر کیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کیونکہ ایسے کنڈیشنز میں اگر یہ ہائیجین کو especially around the bladder control and bowel control اگر مینٹین نہ کیا جائے تو پھر ڈر ہوتا ہے ریپیٹڈ ریکرنٹ انفیکشن کا اور یہ ریکرنٹ ریپیٹڈ انفیکشن جو ہوتی ہے جو کڈنی کی انویریبلی ہوتی ہے اس سے اگر یہ ہوتی رہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کڈنی فیلئر میں پیشنٹ نہ چلا جائے so therefore that is a very very important element to keep in mind اسی طرح جو اگلی فیز جو ہے ریبلیٹیشن کی اس میں یو نو فزیکل تھراپی جو ہے وہ موو کرتی ہے helping the patient develop better functioning and control of the muscles you know that is a very very important thing اور خاص طور پہ جو کوڈری پلیجکس ہوتے ہیں ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ریسپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بہتر کر سکیں اس کو کنٹرول کر سکے پیراپلیجکس جو ہے you know they are made to go through exercise basically to strengthen their upper body تو that play very important part اسی طرح جو لاسٹ فیز ہے اس میں ریحیبلیٹیشن کی فیز میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے خاص طور پہ ان ایکٹیویٹیز کے اراؤنڈ جن کا تعلق ڈیلی لونگ کے ساتھ ہے تو in that way you know they are help to develop skills which will make them کہہ لیجیے یا سیلف ہیلپ اسکلز جن کو ہم کہتے ہیں you know they are made to learn self help skills اس سے یہ ہوتا ہے کہ they are able to to take better care of their own selves now I would like talk about another very very very important important area aspect جس کو ہم کہتے ہیں psychosocial aspects of spinal cord injury جو مین چیلنجز ہیں ایسے وکٹمس کے لیے who suffer spinal cord injury وہ بیسکلی ہے کہ okay how to help them how to achieve you know maximal کہہ لیجیے جو self actualisation of their potential جو بھی ان کا پوٹینشیل ہے تاکہ وہ ایک فل لائف کو ایکسپیرئنس کر سکیں اف دیٹ از پاسبل تو اس میں جو سوال اٹھتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ what is it that health care worker can do اور what is it that a psychologist can do what is it family اور friends can do to help the victim to you know actual potential be able to make healthy adjustment اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ it really depends on the way you know داسن دا پرسن کنڈیشن اور جب ہم میں پرسن کی کنڈیشن کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس کی اپنی کنڈیشن اینڈ دی انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح ریسپونڈ کرتی ہے that has a very important role to play اس جنکشن پہ I would like to particularly talk about a very interesting you know study آپ کہہ لیجیے that was carried out by two very famous psychophysiologist ایک کا نام جان ایڈمس ہے اور دوسرے کا نام لنڈمن تھا تو انہوں نے ایک اسٹڈی کی جس میں دے ٹوک ٹو کوڈری ایک ایک عمر جو تھی وہ سترہ سال تھی اور دوسرے کی جو عمر تھی وہ اٹھارہ سال تھی تو one of them adapted very successfully and the other one جو تھا he had to his condition so the patient who adapted very well with the condition اس کا جو انہوں نے دیکھا کہ he was able to accept the change جو انجری کی وجہ سے اس کی لائف میں آ گئی تھی you know as opposed to fighting the change he was able to accept that change and he part of the acceptance of the change was that he decided to you know involve himself in following a pursuit you know which had to do with teaching for instance پہلے وہ ہی واز اے ایتھلیٹ لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں آئی کی not be athlete any more تو اس نے اپنی فوکس کو شفٹ کیا and started and train self to become a teacher اسی طرح اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جو انجری تھی اس کی کیونکہ نیچر پرماننٹ تھی تو اس نے اور بھی ایسے فیصلے اپنے لیے کیے یو نو جو اس جو اس کو نئی زندگی کی طرف لے جانے میں ہیلپ فل تھے as opposed to him the other person who had you know adjustment problems اس نے ایک قسم کا اپنے اندر ہی constantly you know he continue to spend a lot of time you know brooding he continue to spend time lying in bed you know اور وہ ایک ڈپریس سی کنڈیشن میں you know totally withdrawn from any activity اور ایک, ایک قسم کے سوگ کی کنڈیشن آپ کہہ لیجئے وہ اس میں چلا گیا تو he was not able to reconcile with the fact کہ جو اس کی چینج جو اس میں آ گئی تھی تھرو دس انجری وہ واز اے پرماننٹ چینج تو اس کی وجہ سے اس کو لائف میں یو نو بہت سی پرابلمس آئی اور اور دے اور ان دو سائیکو سائکوفیز کی جو اسٹڈی تھی اس سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ بڑی امپورٹینٹ یہ فائنڈنگ تھی وہ سامنے یہ آئی کہ وہ فیملیز جو سپورٹو ہوتی ہیں وہ فیملیز جو چینج کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور وہ فیملیز جو یو you نو know, ایسی پروویژنس پرووائڈ کرتی ہیں جس سے کہ پیشنٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اس کا ایک بہت مثبت اثر پڑتا ہے پیشنٹ کی لائف پہ اور اس وہ ایک ہیلدی طریقے سے پھر ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ جو بہت امپورٹنٹ ایک جن کا امپیکٹ انسان کی زندگی پہ پڑ سکتا ہے تو تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ how important these psycho psycho social and psychological factor can be in helping people to adjust with chronic condition تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اللہ اگلے دفعہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ